السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 468 چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھیے یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے تو میں نماز پر مضمون دے رہا تھا وہی مضمون چل رہا ہے لیکن بیچ میں یہ مختصر چیز سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھو یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے تو نماز کا چھوڑنا یہ تو کبیرہ گناہ ہے تو کبیرہ گناہ سے کتنا آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صغیرہ گنا کو بھی ہلکا نہ سمجھو خدا کی طرف سے اس کا بھی مطالبہ ہونے والا ہے نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث ہے حضرت سلیمان ابن مغیرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ایک گنا سرزد ہو گیا ایک گنا کیا میں نے چھوٹا تھا وہ گنا لیکن جسے میں نے حقیر سمجھا کہ کوئی بات نہیں چھوٹا صغیرہ گنا ہے رات کو میں سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے سلیمان صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر اور ناچیز نہ سمجھ یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے گو گنا چھوٹے چھوٹے ہوں اور انہیں کیے ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہو لیکن اللہ کے پاس وہ صاف صاف لکھے ہوئے موجود ہوتے ہیں برائی سے اپنے نفس کو روکے رکھ اور ایسا نہ ہو جا کہ مشکل سے نیکی کی طرف آئے بلکہ اونچا دامن کر کے بھلائی کی طرف لپک بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے گنا جمع ہو کر اللہ تعالی اس کو نیکی کرنے سے محروم کر دیتا ہے اس لیے کہا برائی سے اپنے نفس کو روکے رکھ اور ایسا نہ ہو جا کہ مشکل سے نیکی کی طرف آئے بلکہ اونچا دامن کر کے بھلائی کی طرف لپک جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل اڑنے لگتا ہے اور اسے خدا تعالی کی جانب سے غور و فکر کی عادت الہام کی جاتی ہے اپنے رب سے ہدایت طلب کر اور نرمی اور ملائمت کر ہدایت اور نصرت کرنے والا رب تجھے کافی ہوگا جب یہ بات ان کو پہنچی تو یہ بہت روئے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور دامن پھیلایا اور کہا کہ اللہ میں نے چھوٹا ہی گناہ کیا ہے لیکن تو مجھے معاف کر دے اب میں صغیرہ گناہ بھی نہیں کروں گا آواز آئی کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا اس لیے یہ سبق دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ایک نصیحت یاد رکھنا گنا اگر ہوں گے تو دوسرے گنا کو کھینچے گا نیکی کریں گے تو دوسرے نیکی کو کھینچے گی یہ بہنیں ہوتی ہیں گنا دوسرے گنا کی بہن اور نیکی دوسرے نیکی کی بہن یکطرف حسنت نزد الحفی حسنا قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی نیکی کرے گا تو دوسرے نیکی کرنے کی توفیق ہوگی اس لیے اللہ تعالی سے نیکی کرنے کی توفیق بھی مانگیں اب جو ہے چونکہ نیکی کرنا ہے تو میں آپ کو ایک مختصر چیز بتا رہا ہوں جو اللہ کو پسند ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجئے یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے اگر اللہ ہمیں دکھائی دے اور اللہ کو ہم پوچھیں کہ اللہ تجھے کیا پسند ہے تو جواب یہی آئے گا کہ مجھے یہ پسند ہے حدیث شریف میں آتا ہے یہ جملے اللہ کو بہت پسند ہے فوراً اس وقت پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیز کو ہم پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کر ہماری طرح متوجہ ہوگی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تعجب کی بات ہے کہ صبح میں آدمی اپنے بچے کو اسکول کے لیے تو اٹھاتا ہے ہم اپنے بچوں کو صبح صبح اسکول کے لیے تو اٹھائیں گے لیکن فجر کی نماز کے لیے ہم نہیں اٹھاتے یہ ہمارے معاشرے کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے میرا ایک جملہ یاد رکھنا اگر ہم نے اپنے اسلام پر اور دین پر مکمل طریقے سے عمل کیا تو انشاءاللہ رات کو ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی یا دن میں ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے اندر اسلام کو اور ایمان کو داخل کر دے گا صبح اٹھو گے اور اخبار دیکھو گے تو لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں ملک نے اسلام قبول کر لیا فلاں ملک نے اسلام قبول کر لیا فلاں ملک نے اسلام قبول کر لیا ہواؤں کے ذریعے سے اللہ دین کو پھیلائے گا اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈی کرے وہ دن اللہ ہمیں دکھائے کہ ہم ہواؤں کے ذریعے سے اللہ دین کو دنیا میں پھیلائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین